جناب زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جس نے اپنی کنیت ابو عیسا رکھ لی تھی سزا دی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو عیسا رکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے میری یہ کنیت رکھی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گنا اللہ نے بخش دیے ہوئے ہیں اور ہم تو ایک دوسرے جیسے لوگ ہیں یعنی ہم میں کوئی بھی دوسرے سے افضل و اعلیٰ نہیں چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی وفات تک ابو عبداللہ ہی کہلاتے رہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو تریسٹھ